في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز سامین کرام موسم فصل بہار جس میں میرے اور آپ کے آقا اللہ کے محبوب سرور کون جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہوئے اس بابرکت اور معطر مہینے میں ہم داخل ہو چکے ہیں ایک آحا سے محبت کرنے والے کے لیے نہ وقت کی کوئی قید ہوتی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہوتی ہے نہ کسی مہینے کی اور نہ کسی سال کی کوئی قید ہوتی ہے مر مٹنے والا وقت کا جگہ کا پابند نہیں ہوتا وہ جب تقاضا ہوتا ہے اور جس چیز کا تقاضا ہوتا ہے وہ اس چیز کو اپنے محبوب کے لیے قربان کر دیتا ہے آخا سے محبت کے جلوے ربیع الاول کے مہنے تک رکھنا یہ دھوکہ ہے یہ فریب ہے اور عشق و محبت کے زمرے میں یہ چیز نہیں آتی ایک مومن کے دل میں ہمیشہ اگر کوئی چیز اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب ہے عزیز ہے اپنی جان سے اپنے مال سے اپنے اقربا سے اپنی محبوبات نفس سے تو وہ آخا کی ذات گرامی ہے اس حد تک جب تک محبت نہیں ہوگی آخا سے یہ لکھ کر رکھ لیں آقا سے محبت ایمان کا حصہ ہے ایمان کی اصل ہے اور ایمان کی بنیاد ہے اس کے بغیر ہم نہ دنیا میں سرخ روح ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں میری ماں سے اور میرے باپ سے زیادہ اولاد سے زیادہ خاندان سے زیادہ قبیلے سے زیادہ سماج سے زیادہ سوسائٹی سے زیادہ مال و دولت سے زیادہ اقربا عیزہ رشتہ دار دوست احباب ملک وطن سب سے زیادہ کرتا ہوں لیکن میرے نفس کو چھوڑ کر اس لیے کہ میں زندہ رہوں گا میرا وجود رہے گا تو نہ میں محبت کروں گا آخا نے فرمایا کہ عمر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالان الیاز بلّہ کوئی دوہری بات کہ زبان میں ایک اور دل میں ایک ایسا کرنے والے نہیں تھے جب آپ نے کہا کہ میں ماں سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں تو جب آقا کی محبت اور ماں کی محبت میں ٹکراؤ ہوگا تو آپ ہزار مرتبہ ماں کو چھوڑیں گے اور آقا کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے باپ کو چھوڑیں گے آقا کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے اولاد کو چھوڑیں گے آقا کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے ملک مال دولت سب کو چھوڑیں گے آقا کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے یہ محبت ہے اور یہ ایمان کی اصل ہے لیکن اس کو بھی آقا نے فرمایا کہ عمر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا تب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے نفس کے مقابلے میں بھی میں آپ سے زیادہ محبت کرتا ہوں تو آقا نے فرمایا کہ الان یا عمر عمر اب آپ کا ایمان مکمل ہوا آپ سے تعلق آپ سے محبت اور آپ کی عظمت بجا لانا یہ ہمارے ایمان کی اصل ہے اور یہ ہمارے ایمان کی جان ہے اور یہ ہمارے ایمان کی روح ہے ہمارے پاس رسمی ہم مسلمان ہیں اور آگے کی جو تمام چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام رسمی ہیں نماز رسمی ہے ٹوپی رسمی ہے داڑھی رواجی ہے مسلمان خاندانی ہے صحیح مانوں کے اندر اگر آقا سے محبت ہوتی آقا سے تعلق ہوتا آقا سے رشتہ ہوتا تو آج یہ ہماری صورتحال نہیں ہوتی آج عالم کے اندر ہمارا زوال ہماری تباہی اور ہماری بربادی کے فسانے ایسے نہیں لکھے جاتے کہ کسی کی ہمت کہ صدیق اور فاروق کے نقش قدم پر چلنے والوں کے وجود کو مٹا سکے ہم نے صحیح معنی کے اندر آقا کی محبت کا حق ادا نہیں کیا اور ہم نے پہچانا بھی نہیں ربیع الاول کا مہینہ آیا جلسے کیے جلوس کیے نعرے بلند کیے اور اب تو کئی مسلمان بارہ ربیع الاول کو عید مناتے ہیں نئے کپڑے پہنتے ہیں خوشیاں کرتے ہیں عید میلاد النبی کا لفظ استعمال کرتے ہیں آخا کی محبت کا دم بھرنے والے آخا کی آمد کے مہینے میں آخا کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور چوٹ پہنچاتے ہیں آخا نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے اللہ سے دو دنوں کو عید منع کر دیا ایک رمضان المبارک کی عید الفطر اور ذیل الحجہ کی قربانی کی عید عید الاضحیٰ لیکن مسلمانوں نے کہا آخا آپ نے قیانت کی آپ نے جھوٹ بولا آپ اللہ کی دی ہوئی عید کی پوٹلی کو اور خزانے کو اپنے پاس رکھ لیا امت تک نہیں پہنچایا ایک عید عید میلاد النبی بھی ہے استعمال کرتے نہیں کرتے لوگ یہ لفظ عید میلاد النبی کہاں کہاں مرہم رکھا جائے ارے جس مہینے کے اندر ہم محبت کا دم بھر کر آہد کرتے ہیں پیمان کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں آپ کی تشریف آوری ہی ہوئی اس نسبت سے ہم تجدید محبت کرتے ہیں ہم تجدید عشق کرتے ہیں ہم عہد کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں کہ مرتے مر جائیں گے آپ کے طریقے سے نہیں ہٹیں گے لیکن اسی مہینے کے اندر آپ کا نام لے کر آپ کو گالی دی جا رہی ہے اور یہود و نصارہ کے طریقے پر چلا جا رہا ہے یہود و نصارہ کا کیا طریقہ انہوں نے کرسمس بنایا حضرت عیسیٰ علیہ سلاط وسلام کا برتھ ڈے یہ جو پچیس دسمبر ہے کرسمس یہ حضرت عیسیٰ سلاط وسلام کی یوم پیدائش اور ان کا برتھ ڈے ہے وہی طریقہ مسلمان کانوینٹوں کے اندر پڑھ کر کالجوں میں پڑھ کر انگریزی ماحول میں پنپ کر ارے مسجد میں کتنا وقت لگاتا ہے مسلمان خانخواہوں میں کتنا وقت لگاتا ہے جماعتوں میں کتنا وقت لگاتا ہے تفسیر کے حلقوں میں کتنا وقت لگاتا ہے دین کے ماحول میں کتنا وقت لگاتا ہے اور دنیا میں کتنا لگتا ہے نتیجہ یہ ہوا جمعہ کا جو مسلمانوں کے نزدیک ایک تہوار اور ایک عید کے درجے سے کم نہیں ہے اور سوالات پیغمبروں نے اللہ سے مانگا کہ جمعہ کا دن ہمیں دے دو اللہ نے کہا کہ نہیں میرا محبوب نرالا میرے محبوب کے دن میں جمعہ کا دن نرالا متبرک میں محبوب کو دوں گا نہ آدم کو دیا نہ شیش کو دیا نہ نوح کو دیا نہ لوت کو دیا اللہ نے عقائد دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا فجر کا چھوڑیے زہر چھوڑیے اثر چھوڑیے مغرب چھوڑیے پیر منگل چھوڑیے اب جمعہ کے دن مسلمانوں کا کیا رویہ ہے یہ کون ہے دکانوں کے اندر یہ کون ہے کارخانوں میں یہ کون ہے سڑکوں پر فٹ پاتھوں پر بولی لگاتے ہوئے کیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ جس چیز کو سور کا گوشت کہہ دیا گیا کتے کا پاخانہ کہہ دیا گیا تصور کیا جا سکتا ہے کہ آخا کا چاہنے والا اللہ کو ماننے والا اسلام کے علم کا علم بردار وہ کتے کا پاخانہ اور سور کا گو اور سور کا گوشت کھائے گا دیکھیے آپ کیا جہاد کی باتیں کریں کیا ہم یہود و نسارا سے لڑنے کی باتیں کریں کیا ہم بابری مسجد کی بازیابی کی اور بیت المقدس کے اندر اذان دینے کی باتیں کریں ایک جمعہ کا اکرام اور احترام ہمارے پاس نہیں ہے یہود اور نسارا عیسائی جیسے چاہے ہم کو موڑنا ایسے موڑ رہے ہیں سکھ نام کے مسلمان نہ لباس نہ شکل نہ اخلاق نہ ظاہر نہ باطن کوئی چیز نہیں اب عبادت وہ بھی عیسائیوں کے طور طریقے پر یہ برتھ ڈے کا تصور اسلام کے اندر بالکل نہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت کے اندر کبھی آپ نے میلاد نہیں منایا حضرت عمر یہ چاہنے والے تھے نبی کو نہیں چاہنے والے تھے دنیا میں اس سے بڑا کوئی عاشق آ سکتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی مزاج نبوت کو سمجھنے والا دنیا کے اندر آیا ہے لوکانہ بابی نبی لکھانہ عمر میرے بات نبی بنایا جاتا اور رسول بنایا جاتا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نبی اور رسول بناتا ان کے سمجھ میں نہیں آیا عید میلاد النبی بریانی بنانا کپڑے پہننا جلوس نکالنا نعرے بلند کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آیا یہ عیسائیوں کا دیکھا دیکھی عیسائیوں کے ماحول کے اندر رہ کر کرسچنوں کے ماحول میں رہ کر انگریزوں کے ماحول میں رہ کر یہود و نصارہ کے طور طریقے اپنا کر آج مسلمان آخا کی محبت کا نام لے کر آخا کے دل کو ٹھیس پہنچا رہا ہے علماء نے لکھا ہے کہ زیادہ تر جو روایتیں ہیں آپ کی پیدائش کی وہ نو ربیع الاول سے متعلق ہیں یعنی آپ کی پیدائش کی تاریخ بارہ ربیع الاول متعین نہیں ہے کسی نے نو بتایا کسی نے تیرہ بتایا اور کسی نے بارہ بتایا الگ الگ روایتیں ہیں نو بھی ہے اور نو کی طرف رجحان ہیں زیادہ اور بارہ ربیع الاول یہ طے ہے کہ دنیا سے آقا پردہ فرما گئے آپ کے وصال مبارک کا دن ہے آپ کے پردہ فرمانے کا دن ہے آنے کے دن کے بارے میں شک کہ نو ہو سکتی ہے تاریخ بارہ ہو سکتی ہے تیرہ ہو سکتی ہے لیکن آپ کا وصال مبارک بارہ ربیع الاول کو ہوا مجھے بتائیے کہ کسی گھر میں جنازہ نکل رہا ہو باپ کا ماں کا اولاد کا دادا کا نانا کا اور اس گھر کے اندر عید منائی جائے جلوس نکالا جائے اور کپڑے پہنے جائیں بریانی بنائی جائے مہندیاں لگائی جائیں کیا یہ ضمیر گوارا کرتا ہے کیا ہم نے آخا کی محبت کا حق یہی ادا کیا کہ آخا جس دن آپ دنیا سے پردہ فرما گئے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہے کیا مذاق ہے اصل بات یہ ہے کہ یہ یہودی یہ عیسائی یہ اسلام دشمن اور مسلمان دشمن نہیں چاہتے کہ ہم اسلام کے طریقے پر چلیں اور آقا کی محبت کا حق ادا کریں ہم حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلیں وہ نہیں چاہتے اس لیے نئی نئی چیزیں اور من گھڑت چیزیں مسلمانوں کے اندر داخل کر کر وہ ہمیں راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں ہمیں گمراہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں اللہ سے اور اللہ کے نبی سے قرآن سے مکہ مکرمہ سے مدین طیبہ سے آج ہمارا رشتہ وہ کاٹنا چاہتے ہیں اور مسلمان ہے کہ مان رہا ہے مسلمان ہے اللہ کی بات کو نہیں مانتا نبی کی بات کو نہیں مانتا قرآن کی بات کو نہیں مانتا حدیث کی بات کو نہیں مانتا اور یہ یہودی اور عیسائی اور یہ فلموں میں کام کرنے والے اگر کوئی بات کہہ دیں تو اس کی عزت اس کے پاس ہے سیاسی کتے کہہ دیں اس کی عزت اس کے پاس ہے شیطان کہہ دیں اس کی عزت اس کے پاس ہے اس کا نفس کہہ دیں آمنا صدقنا ہاں بھائی ٹھیک ہے قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے شریعت کیا کہتی ہے کسی کو لینا دینا نہیں بس ہر ایک جواب بنایا ہے ایک مکتب فکر بنایا ہے ایک تحریک بنایا ہے ایک انجمن بنایا ہے ایک ادارہ بنایا ہے اور اسی کو وہ دین سمجھے ہوئے ہے قرآن تو کہتا ہے ان الدین عند اللہ اسلام اللہ کے یہاں جو دین ہے وہ دیوبند بریلی نہیں وہ تبلیغی جماعت جماعت اسلامی نہیں وہ حنفی شافی نہیں وہ دیوبندی اور مالکی ہمبلی نہیں وہ عربی اجبی نہیں دیکھو ان دین عند اللہ اسلام اللہ کہتے ہیں کہ میرے پاس جو دین ہے وہ اسلام اور پھر آگے کہا وبئی غیر الاسلامی دینن فن یقبال من جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے گا اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ چاہے گا جو اسلام کے خلاف ہو فن یقبال من اللہ فرماتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے پیر کا دامن تھام لے کتنے بڑے استاد کا دامن تھام لے اور کتنی بڑی پگڑی والے کا دامن تھام لے اور کتنے بڑے ادارے والے اور مرکز والے کا دامن تھام لے اگر وہ میری مرضی کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے اور حدیث کے خلاف ہے فلحیح اقبال من اللہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہر کس قبول نہیں کریں گے حضرات یہ ربیع الاول کا مہنا تجدید محبت کا مہنا ہے آخا سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کا مہینہ ہے آقا سے تعلق ایسا بنائے یقیناً آقا تک پہنچنے کے لیے اگر تصوف کا راستہ چاہیے تو کوئی قادری کوئی چشتی کوئی نقش بندی کوئی سہر وردی ہے یہ چار راستے ہیں ان میں سے چل کر وہ تصوف کے ذریعے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ تک پہنچے گا اور حضرت علی کر رم اللہ وجہ سے آخا تک پہنچے گا ہے راستے راستوں کے بغیر کوئی ہوا میں اڑ کر منزل تک نہیں پہنچ سکتا لیکن کوئی آدمی راستوں کی پوجا میں لگ جائے آخا کی حدیث جاننے کے لیے کوئی دار رقم میں بیٹھ کر آخا کو سامنے رکھ کر حدیث حاصل نہیں کر سکتا حدیث کے لیے امام بخاری کا راستہ امام ترمیزی کا ہائی وے اور آپ کو امام ابو داؤد اور آپ کو امام مسلم امام نسائی امام ابن ماجہ یہ چھ راستے ہیں جو مشہور ہیں ان راستوں سے جانا پڑے گا آپ کو فقہ چاہیے چار راستے ہیں امام مالک امام ابو حنیفہ امام شافی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی مسائل کے لیے آپ اڑ کر سیدھے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درسگاہ میں نہیں جا سکتے آپ آپ کو یہ راستے اپنانے پڑیں گے انہیں چار راستوں سے آپ پہنچیں گے دار ارقم تک آپ پہنچیں گے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک اگر آپ کلام پاک کی تفصیل سمجھنا چاہتے ہیں میں آج آپ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سیرت کی ایک عجیب شان اور سیرت کا وہ پہلو جو عموماً علماء بیان نہیں کرتے یا یہ کہ ہمارے ذہنوں سے وہ سیرت کا پہلو اوجھل رہتا ہے اگر سیرت کہا جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آخا کے والد کا نام عبداللہ ہے آخا کی والدہ کا نام بی بی آمینہ ہے آخا نے ایسے ہجرت کی آخا نے معراج کی آخا براخ پر بیٹھ کر تشریف لے گئے آخا پہلے آسمان میں فلا پیغمبر سے ملاقات کیے آپ نے انگلی دکھائی چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے دیکھو ایک بات یاد رکھو آخا کی سیرت کے دو حصے ہیں ایک حصہ ہے علمی اور ایک حصہ ہے عملی آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ آقا کی سیرت کا علمی حصہ ہمارے سامنے آئے یعنی یہ بیان کیا جائے آقا بارہ ربیع الاول کو یا نو ربیع الاول کو پیدا ہوئے آقا کی ناک ایسی تھی آقا کے کان ایسے تھے آقا کی گال ایسے تھی آقا ایسے چلتے تھے آقا کے مبارک ہاتھ ایسے تھے آقا کے کرشمے ایسے تھے آقا کے ہاتھ میں کنکریاں کلمہ پڑا کرتی تھی تو اس میں ہمیں لینا دینا کیا ہے اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کیا ہم اپنے بچے کو پیدا کریں گے تو نو ربیع لبل کو پیدا کریں گے لوگ یہ چاہتے ہیں آخا کی سیرت کا وہ پہلو آئے کہ ثواب بھی مل جائے اور ہمارے داڑھی بڑھانے پر کوئی فرق نہ ہو ہماری رنڈی عورتوں پر کوئی فرق نہ ہو ہماری حرامی زندگی پر کوئی فرق نہ ہو ہماری یہودی اور عیسائیت دوستی پر کوئی فرق نہ ہو ہماری جورو کی غلامی پر کوئی فرق نہ ہو ہم کتے رہے ہم سور رہے ہم جہنم کا لہو پیے ہم جہنم کا پیپ پیے اور آخا کی سیرت سے فارغ بھی ہو جائیں وہ کیسے آخا نو ربی الاول کو پیدا ہوئے ماشاء اللہ کیا بیان تھا حضرت نے کیا مکی زندگی بیان کی حضرت نے مدنی کیا زندگی بیان کی میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم آج لوگ اسلام سے جان چھڑانا چاہتے ہیں دین سے جان چھڑانا چاہتے ہیں آج قرآن سے جان چھڑانا چاہتے ہیں آج آخا کا دم بھر کر آخا کا نام لے کر آقا کی محبت کا حوالہ دے کر آقا کے دین کا حوالہ دے کر میرے اللہ کی قسم دین کو سوا کر رہے ہیں کوئی جماعت کا نام لے کر کوئی دیوبند کا نام لے کر کوئی خانخواہ کا نام لے کر کوئی پگڑی باندھ کر کوئی داڑھی رکھ کر پہلے اسلام دشمنی ابو جہل کی شکل میں آتی تھی پہلے اسلام دشمنی ابو لہب کی شکل میں آتی تھی پہلے اسلام دشمنی اخبا کی شکل میں آتی تھی پہلے اسلام دشمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کے دشمنوں کے پتھر مارنے والوں کی شکل میں آتی تھی پہلے اسلام دشمنی شیب ابی طالب کے اندر قید کرنے والے ظالموں کی شکل کے اندر آتی تھی پہلے اسلام دشمنی آتی تھی کہ جب حضرت جو ہے ہندا ایمان نہیں لائی تھی اور حضرت وحشی ایمان نہیں لے کر آئے تھے ایسی شکل کے اندر آتی تھی آج خانخواہ کی شکل میں لوگ ایمان سے دامن چھڑانا چاہتے ہیں میں اس چیز کو بڑی قوت سے محسوس کر رہا ہوں اور اگر کہا جائے تو لوگ مانتے نہیں اس لیے کہ انہوں نے جو کلمہ پڑھا وہ اپنے پیر کا کلمہ پڑھا دین کا کلمہ نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا نہیں پڑھا کوئی خن کلمہ پڑھا دیوبند کا پڑا کوئی کلمہ پڑا بریلی کا پڑا کوئی کلمہ پڑا پیر ذوالفقار کا پڑھا کوئی کلمہ پڑا حضرت طلحہ صاحب کا پڑھا کوئی کلمہ پڑا حضرت شفیق خان صاحب کا پڑھا کوئی کلمہ پڑا احمد رضا خان کا پڑھا کوئی کلمہ پڑا مولانا ابو العلا مودودی کا پڑھا کوئی کلمہ پڑا مرکز نظام الدین کا پڑا میں اللہ کی قسم گواہوں کے ذریعے سے شواہد کے ذریعے سے میں آپ کو ثابت کروں گا اور میں ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کا واسطہ دے کر عشق رسول اور محبت رسول کا واسطہ دے کر کہتا ہوں یہ راستے ضرور ہے تبلیغ راستہ ضرور ہے نبی کی دعوت و تبلیغ کو پہچاننے کا حضرت مولانا الیاس صاحب راستہ ہے نبی کی دعوت و تبلیغ کو پہچاننے کا حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب راستہ ہے نبی کی دائیانہ اوصاف اوساف کو پہچاننے کا اور حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ یہ راستہ ہے کہ نبی کے دائیانہ اوصاف اوساف کو پہچاننے کا امام بخاری راستہ ہے نبی کی محدثانہ کیفیت کو پہچاننے کا اور اس وقت کے حضرت اسامہ اور حضرت ملا عمر راستہ ہیں نبی کی شان غازیانہ اور نبی کی مجاہدانہ سیرت کو پہچاننے کا اور نقش بندیہ سلسلیہ اور سلسلہ کا اور قادریہ اور سہروردیہ چاہے طلحہ صاحب ہو یہ راستہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصوف کو پہچاننے کا لیکن ایک آدمی میں یہاں سے بامبے جا رہا ہوں اور مدراس جا رہا ہوں اور میری منزل کیا ہے مدراس ہے بامبے ہے جدہ ہے عمرہ کرنا ہے میں راستوں کی پوجا میں لگ جاؤں میں جو اسٹیشن آیا وہاں بنگلہ بنانا شروع کر دوں اس کی تعریف کے اندر قصیدے کرنا اور کہنا لکھنا شروع کر دوں اور میں اپنی منزل کو فراموش کر دوں میرے اللہ کی قسم یہ راستے بیکار ہیں جن راستوں سے آدمی اپنی منزل تک نہ پہنچے یہ دھوکا ہے ان راستوں کے نام لینے کا لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں جذبہ جہاد سے لوگ جان چھڑانا چاہتے ہیں مال دینے سے جان دینے سے بس ہمارے بڑوں نے ایک طریقہ بتا دیا اب یہ طریقہ ہے اسلام یہ طریقہ ہے نبی کا طریقہ چار اماموں میں اختلاف ضرور ہے لیکن ایک امام دوسرے امام کے طریقے کو برحق جانتا تھا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بخیر ان کے ماننے والے تین طریقوں کو برحق جانتے تھے امام شافی رحمت اللہ علیہ امام ابو حنیفہ کے طریقے کو برحق جانتے تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام شافی امام ابو حنیفہ کے طریقے کو برحق جانتے تھے لیکن آج ہم نے دیر ان کی مسجد بنا لی بارہ ربیع الاول کو ایک طبقہ آتا ہے نہ نماز میں نظر آتا ہے نہ روزے میں نظر آتا ہے نہ جہاد میں نظر آتا ہے نہ دین کی کسی کام کے اندر وہ نظر آتا ہے بس ایک مخلوق ہے جو بارہ ربیع الاول کو پیدا ہوئی وہ تلوار چلائے گی لاٹیاں چلائے گی نارائ رسالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ بلند کرے گی اور جھانکیاں نکالے گی اور یہ سمجھے گی کہ ہم نے عشق رسول کا حق ادا کر دیا ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا یہ عشق رسول کا نام لے کر عشق رسول کا دم بھر کر یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں نماز سے یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں روزے سے یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں دین کے اعمال سے کہ بھائی محبت ہے تو ہر چیز ہے ہمارے لیے کوئی عمل سے جنت میں نہیں جاتا محبت سے جنت میں جاتا ہے ہمارے پاس محبت ہے ہم مرنے والے ہم کٹنے والے ہم لوبان سلگانے والے ہم اونچ سلگانے والے ہم جو ہے خوشیاں منانے والے اور نبی کی محبت کا دم بھرنے والے اب بارہ ربیع الاول کی صبح صادق کو پیدا ہوں گے اور مغرب کے اندر ان کا جنازہ نکل جائے گا کے بعد نہ فجر میں دکھیں گے نہ ظہر میں دکھیں گے کہیں نہیں دکھیں گے رمضان میں ایک طبقہ آتا ہے وہ پتا نہیں کہاں رہتا ہے گیارہ مہینے علاؤدین کا چراغ لے کر ڈھونڈو تو نہیں ملتا وہ رمضان کے اندر تراوی پڑتا ہے تفسیر کے حلقوں میں بیٹھتا ہے نمازوں میں رہتا ہے یہ جان چھڑاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے رمضان کے اندر عبادت کر لی اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا اور گیارہ مہینے چھٹی ہو گئی اب قربانی کا سیزن آیا عجیب و غریب قسم کے داڑھی منڈے موزن صاحب جو جانور کی قربانی کے لیے جاتے ہیں یا کوئی داڑھی والا جاتا ہے پتا لگتا ہے کہ بھئی ہندو قربانی دے رہا کیا کوئی اسلام کی علامت نہیں اون پر اون دے رہا ہے بکروں پر بکرا دے رہا ہے وہ الگ طبقہ وہ قربانی دے کر یہ سمجھتا ہے کہ میں نے دین کا حق ادا کر دیا اللہ رسول کی محبت کا حق ادا کر دیا اس کا مقصد یہ کہ قربانی یقیناً عبادت لیکن قربانی کو دے کر وہ اور اعمال سے جان چھڑانا چاہتا ہے حج کا سیزن آیا حج کمیٹی میں جا کر دیکھو ارے انہوں ہمارے محلے کے انہوں حج کو جا رہی کبھی نماز میں نہیں دکھے کبھی مسجد کی تعمیر میں دکھے نہیں کبھی چندہ دیے نہیں اب پورے پریوار کے ساتھ حج کو جا رہے ہیں اب تمام امال سے جان چھڑا کر احرام پہن کر وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے دین کا ادا کر دیا اور حج مبرور مجھے نصیب ہو گیا ایسے ہی مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے کوئی بیعت ہو گیا کوئی حضرت شفیق خان صاحب سے بیعت ہو گیا کوئی مولانا طلحہ صاحب سے بیعت ہو گیا جیسے حج کرنا گنا نہیں برا نہیں جیسے قربانی دینا برا نہیں جیسے رمضان کا رمضانی برا نہیں بیعت کرنا بھی برا نہیں لیکن یہ بیعت اس لیے کہ دوسرے علماء کو ڈاؤن کر دیا جائے جمعہ میں نہ جایا جائے کہ میں پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت ہو گیا اب مجھے علماء کی ضرورت نہیں اب مجھے مدارس کی ضرورت نہیں اب مجھے چندہ دینے کی ضرورت نہیں اب میرے اندر جذبے جہاد لانے کی ضرورت نہیں حضرت کا دامن پکڑ لیا تو مجھے جنت مل گئی میرے اللہ کی قسم ایک دھوکہ ہے دھوکہ یہ جان چھڑانے کے لیے اب وہ لوگ تو ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی نین بلاک کے مولانا پیر ذوالفقار صاحب سے بیعت ہو گئے ایک صاحب نے ان سے کہا کہ آپ جمعہ میں کیوں نہیں آتے جبکہ وہ صاحب یہیں سے جمعہ پڑھ کر تربیت پا کر حضرت مولانا طلحہ صاحب سے وہ بیعت ہوئے ہماری تحریک پر ہمارے اشارے پر اور ہم نے ان کو مشورہ دیا اب جب بیعت ہو گئے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی شریعت کے اندر تو سختی نہیں ہے مولانا دیکھو کبھی سخت بات کہتے ہیں کبھی کتے کا لگ کبھی سور کا لگ کبھی پاخانے کا لگ یہ کیا ہے یہ جان چھڑانے کے لیے کہ جورو کی غلامی کرو اور برانا سنو داڑھی خچکشی کرو اور برانا سنو حرام کا کھاؤ اور برانا سنو اب یہ بیچارے بڑے اللہ والے کیا کرتے ہیں نماز کے اسرار روزے کی حکمتیں قرآن کی گہرائی ذالک الکتاب کتاب کیوں کہا گیا حاضل کتاب کیوں نہیں کہا گیا الکتاب کیوں کہا گیا القرآن کیوں نہیں کہا گیا اب مل بھی گئی سیرت مل بھی گئی تفسیر اور فری بھی نہیں ہوئی جان چھڑانے کے لیے اس میں نس پر بمباری نہیں ہوتی جورو کی غلامی پر کوئی حرف نہیں آتا حرام کاری پر پیان پہننے پر اور جورو کا چہرہ کھلا رکھنے پر جان چھڑانے کے لیے خانخواہوں کے اندر دامن پکڑ کر کہ بھائی وہ بھی تو اللہ والے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دو حصے ہیں اللہ نے خود بیان کیا تم جان چھڑا کر کہاں تک بھاگو گے کون سی خانخواہ کے اندر پناہ لوگے کون سے مدرسے میں پناہ لو گے کون سی جماعت میں پناہ لوگے کون سے مسلک میں پناہ لوگے کون سے امامے میں پناہ لوگے میرے اللہ کی قسم انا الینا ایا بہم سما انا علینا حساب اللہ کہتے ہیں کہ کوئی راستے میں رہو کوئی مسلک میں رہو کوئی تحریک میں رہو کوئی جماعت میں رہو کوئی خانخواہ میں رہو کوئی مکتب فکر میں رہو میرے پاس تم آؤ گے فیصلہ میں کروں گا تمہارا پیر نہیں کرے گا تمہارا استاد نہیں کرے گا دیوبندیوں کو کہو کہ بھائی دیوبند کا مسلک ہے تصویر کشی حرام بھائی تصویر حرام یہ تو بچپن سے سنتے آ رہے تھے اب دیوبندی علماء کے جلسے کے اندر ویڈیو گرافی حیدرآباد کے اندر قرآن کی عالمی کانفرنس ہوئی دیوبند کے علماء تھے پوری دنیا کے مکہ مکرمہ کے علماء تھے مدینہ طیبہ کے علماء تھے اب ویڈیو گرافی اور تصویر کشی اس مرحلے پر آ چکی ہے کہ اگر میں کہوں گنا تو لگ رہا ہے کہ میں ایک نمبر کا جھوٹا ہوں جبکہ حدیث واضح ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کفر اور شرک کے بعد جو سب سے خطرناک آزاد دے گا وہ تصویر کشی کا دے گا تصویر کل بھی حرام تھی تصویر آج بھی حرام ہے اور تصویر قیامت تک حرام ہے اب اگر کہیں دیکھو بھی جمع علماء کے خلاف بول رہی ہوں دیوبن کے خلاف بول رہی ہم کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں کہہ رہے ہیں ہم شریعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں ہم حدیث کہہ رہے ہیں ہم دیوبند کے پجاری نہیں ہم جمیت کے پجاری نہیں ہم مرکز کے پجاری نہیں ہم ضرور ان راستوں پر چل رہے ہیں لیکن ان راستوں میں کاٹے بھی آتے ہیں ان راستوں میں پتھر بھی آتے ہیں ان راستوں کے اندر موڑ بھی آتے ہیں اور جہاں پتھر آئے گا جہاں کاٹا آئے گا ہم اٹھا کر پھینکیں گے ہم نبی کے طریقے کو سینے سے لگائیں گے ہم نے دیومن کے راستے کو اپنایا ہم نے امام بخاری کے راستے کو اپنایا لیکن جب محدثین اور علم حدیث کے ماہرین جب امام بخاری کی روایت کو کتنی روایتوں کو ضعیف نہیں بتایا نہیں جانتے آپ بخاری شریف کے اندر ضعیف روایتیں لیکن جب ان کے ماہرین نے کہا ہم امام بخاری کے پجاری نہیں ہم امام بخاری کو اس لیے چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے حدیثوں کا ذخیرہ صحیح طریقے سے ہمارے سامنے پیش کیا لیکن انسان ہیں اور محدثین اور ماہرین حدیث کے اگر کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف تو ہم کہیں گے حدیث ضعیف ہے بخاری کی حدیثیں ضعیف ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ہم اس طریقے پر چلنے والے لیکن کتنے اخبار ہیں اور کتنے فتوا ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے کہ ہم نے چھوڑ دیا ان کی بات کو اور ان کی شاگرد کی بات کو اپنا لیا امام ظفر کی بات کو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کی بات کو اگر ہم پجاری ہوتے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے تو ہر چیز ہر چیز کچی پکی مضبوط بھی ہم ان کی لیتے لیکن نہیں ہم نے نبی کو مانا ہے ہم نے قرآن کو مانا ہے حدیث کو مانا ہے اور جتنا لیا لینا تھا لیا اور جہاں ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا قول کمزور نظر آیا ان کے شاگرد اور ان کے غلام کا قول لے لیا استاد کے قول کو ہم نے چھوڑ دیا یہ بھی ذات یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح باتوں میں محبت ہے یہ صحیح مانوں کے اندر عشق ہے ایسا نہیں میری دیڑنگ کی مسجد دیوبند کی ہے بھائی دیوبند جو کہے گا وہ برق ہے میری دیڑنگ کی مسجد جماعت کی ہے جماعت جو کہے گی نہیں دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ اللہ کے نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہو سکتا مسلک کی پوجا چھوڑو مسلک ضرور ہے اس راستے سے تم نبی تک جاؤ گے چار سلسلوں کے بغیر تصوف کو نہیں پا سکتے محدثوں کے بغیر حدیث کو نہیں پا سکتے ابن کثیر کے بغیر آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین کو نہیں پا سکتے چار فقیحوں کے بغیر حضرت عبداللہ ابن مسعود کو نہیں پا سکتے ضرور ہے کہ راستہ چلیں گے منزل ملے گی لیکن ہم راستے کے پجاری نہیں ہم منزل کے پجاری ہیں ہم اللہ کے اللہ کے نبی کو چاہنے والے ہیں راستے کے اندر پتائیں آئے اب نتیجہ کیا ہوا میں دیوبند کو لے کر بیٹھ گیا یہ جماعت کو لے کر بیٹھ گیا یہ بریلی کو لے کر بیٹھ گیا وہ احمد رضا خان کو لے کر بیٹھ گیا وہ تبلیغی جماعت اور اسلامی جماعت کو لے کر بیٹھ گیا آج جماعتوں پر مرنے والے مٹنے والے کروڑوں ہیں اسلام کے لیے اسلام کے لیے ایک آدمی کہتا ہے اس کے بارے میں جماعت اس کے سامنے کیا بھی جماعت کے بارے میں بولو نہ کو بھائی جماعت کے بارے میں بولے اسے غصہ آ جاتا ہے الحمدللہ جماعت نے لاکھوں لوگوں کو شراب سے توبہ کروائی کروڑوں لوگوں کو مسجد کا راستہ بتایا چوروں کو اس نے یقیناً ہونا چاہیے مولانا کے سامنے نہیں ملا کے دیوبند کے بارے میں کیا بھی بولو نہ کو مولانا کو غصہ آ جاتا ہے ہونا چاہیے ام المداری سے نبی کے اشارے پر دیوبند قائم ہوا مانا فلاں کے سامنے جورو کا غلام سب بھی بولو بھی ذرہ جورو کا بولے تو کیلیاں لے لیتا غصہ آ جاتا ہے فلاں بیٹی کا فلاں دکان کا فلاں یجمان کا فلاں احمد رضا خان کا فلاں درود کا فلاں عرس کا فلاں قوالی کا ذرا یہ بھی تو بتاؤ ذرا یہ بھی تو بتاؤ کہ اس کے سامنے اسلام کے بارے میں کچھ خلاف بولے تو اسے غصہ آ جاتا ہے پروین تو گاڑیا ہندوازم کے سامنے اس کے سامنے بولو آپ ٹھاکرے کے سامنے ہندو مذہب کے خلاف بولو آپ یہ جو ہندو نیتا ہے اڈوانی وغیرہ یہ جو رتمبرا ہے اور یہ جو عورتیں ہیں آپ دھرم ایسا بتاؤ تو صحیح میں جون کے خلاف بولے تو غصہ اسے درود کے خلاف بولے تو غصہ اسے تمیز کے خلاف بولے تو غصہ اسے جورو کے خلاف بولے تو غصہ اسے کاروبار کے خلاف بولے تو غصہ آخر آخر یہ سبحان اللہ بول کر یہ رنڈی فلموں کے اندر جو شرم گاہ اچھال رہی ہے یہ اس, اسے غصہ کرنے والا کون ہے گانوں کے اندر ہمارے عقائد پر ڈاکہ ڈال کر ہمارے دھرم پر ایمان پر ڈاکہ ڈال کر مرتب بنانے کی جو سازش کی جا رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ یقیناً کوئی ان جماعتوں سے ہٹ نہیں سکتا دیوبند سے نہیں ہٹ سکتا تبلیغ سے نہیں ہٹ سکتا بریلیت سے نہیں ہٹ سکتا اور چشتی سہروردی قادری یہ جو سلسلہ ہٹ نہیں سکتا ضرور چلو لیکن اسلام کو ان کے لیے مرمٹنے والے کون گانوں سے سیاست سے مال سے دولت سے فلم سے الیکٹرانک میڈیا سے پرنٹ میڈیا سے کون سا ذریعہ ہے کہ جہاں سے میرے محبوب کی شان میں گستاخی نہیں ہو رہی ہے کوئی ہے کوئی ہے جو آخا کے لیے مر مٹنے والا ہو یہ ربیع الاول کا مہینہ مسلکوں سے اٹھ کر مکتبے فکر سے اٹھ کر اپنی جان سے اٹھ کر اپنی عصبیت خاندانی اپنی جماعت کی محبت سے اٹھ کر ہے کوئی جو نبی کہہ رہے ہیں میں یقینی ادوی گی کہ میرے دشمن کے لیے کون کافی ہے ہے کوئی جدھر دیکھو ادھر میٹھے بول نہیں بھی اسلام میں سختی نہیں نا بھائی اللہ کے نبی دیکھو تائف کی سرزمین میں گئے پتھر مارے دعائیں دی نبی نے مکے میں کانٹے ڈالے گئے یہ دھوکہ دیتے ہیں میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم میرے اللہ کی قسم یہ ڈاکو ہیں چور ہیں وہ چکے ہیں جہاں اللہ نے نبی کی سیرت یہ بیان کی انا اللہ کا شاہدہ وہ مبشروں و نذیرہ آپ نے فرمایا ہم نے نبی کو گواہ بنا کر بھیجا اور پھر آگے کہا بھائی قرآن دیبن کا بریلی کا قرآن تبلیغی جماعت اسلامی مبشر نظیرہ ہم نے خوشخبری دینے والا بھی بنا کر بھیجا ہم نے ڈرانے والا بھی بنا کر بھیجا اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبشر والی سیرت ساری دنیا بیان کرتی ہے کیا مجید میں آپ کو پیشاب کرے نبی معاف کر ڈالے اللہ کے لیے میں تبلیغی ذرہ وقت کے واسطے تبلیغ کو باجو رکھو میں دیوبندی ذرہ وقت کے واسطے دیوبند کو باجو رکھو میں بریلوی بریلویت کو باجو رکھو جماعت اسلامی جماعت اسلامی کو باجو رکھو نبی کی سیرت کے دو حصے اور دو اہم عناصر اللہ نے بیان کی ہے حضرت عائشہ سے دیکھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کی سیرت کیا ہے اور نبی کے کردار کیا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تقرل القرآن کیا تم قرآن نہیں پڑھتے جو قرآن کہتا ہے وہ نبی کا عمل ہے تم نہیں جانتے قرآن جو کہتا ہے وہ نبی کا عمل ہے قرآن قولی ہے اور نبی عملی ہے تو قرآن نے کہا کہ آپ خوشخبری دینے والے اور آپ دلانے والے آج دودھ کا دودھ ہو جائے پانی کا پانی ہو جائے کہ ہم سور کیوں کہتے ہیں ہم کتا کیوں کہتے ہیں ہم ملون کیوں کہتے ہیں ہم مردوت کیوں کہتے ہیں کیا نبی کی سیرت اس سے میل کھاتی یا نہیں کھاتی ماہ ربی الاول اللہ کے لیے نبی کی شان بشارت اور شان نظیری کو پہچانو لوگ مثال دیتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر نبی نے ان سے بدلہ نہیں لیا افو اور درگزر کا دریا بہایا لا تصریب علیکم کو اذهبوا انتم الطلقاء ونت کے اندر پتھر کھائے اور دعائیں دی شیب بھی طالب کے اندر چمڑا بھگو کر کھایا اور یہ مولانا صاحب ہے کہ داڑھی مڑے کو ہجڑا بولتے بے نمازی کو کتا بولتے یہ دھوکہ ہے اللہ کی قسم اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے دیکھو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واسطہ پڑا ہے دو امتوں سے پڑا ہے ایک امت دعوت اور ایک امت مستجاب یاد رکھیے گا ایک امت مستجاب امت مستجاب اس کو کہتے ہیں جس نے کلمہ پڑھ کر نبی کو نبی مان کر ایمان میں داخل ہو گئے حضرت ابو بکر امت مستجاب میں حضرت عمر فاروق امت مستجاب میں حضرت حنزلہ امت مستجاب میں امی جان عائشہ امت مستجاب میں بہن فاطمہ امت مستجاب میں امت مستجاب یاد رہیے گا مستجاب وہ امت جس نے دین کو قبول کر لیا اور ایک امت ہے امت دعوت جس نے کلمہ پڑھا نہیں جس نے دین کو قبول کیا نہیں اور جس تک دین کی بات پہنچانا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے ابو جہل امت دعوت میں ہے اس نے کلمہ پڑھا نہیں ابو لہب امت دعوت میں ہے اتبا امت دعوت میں ہے عبداللہ ابن سبا امت دعوت میں ہے مسلمان نہیں ہے یا ایک طبقہ مسلمانوں کا اور ایک طبقہ غیر مسلموں کا مسلمانوں کا طبقہ امت مستجاب اور غیر مسلموں کا طبقہ امت دعوت دیکھو تاریخ اٹھا کر غور کرو نبی کی سیرت کے پنے گہرائی میں جا کر غور کرو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نرم ملا کیا افو کا درگزر کا میٹھے بول کا یہ امت دعوت کے لیے تائف میں پتھر کیا عمر نے مارے صدیق نے مارے امت دعوت نے مارے یا امت اجابت نے مارے بتاؤ امت دعوت نے مارے تو جتنا آپ کی شان ہے علا رس اللہ کا شاہدہ و مبشرہ کہ آپ بشارت دینے والے نرم گفتگو کرنے والے میٹھے بول بولنے والے یہ کس کے لیے امت دعوت کے لیے شیر ابھی طالب کے اندر کن لوگوں نے آپ کو گرفتار کرایا مسلمانوں نے ہندوؤں نے ہندوؤں نے تو آپ وہاں نرم معاملہ کیا آپ کو کانٹے ڈالتے تھے آپ کو اوجھڑی ڈالتے تھے آپ کو شاعر کہتے تھے آپ کو مجنون کہتے تھے آپ کو پاگل کہتے تھے آپ کو مکہ مکرمہ سے نکلنے پر مجبور کیا یہ کس نے کیا امت دعوت نے غیر مسلموں نے اور جتنا نرم معاملہ تھا وہ امت دعوت کے لیے تھا پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لو مسجد نبوی کے اندر آ کر ایک بدوی نے پیشاب کیا اب وہ بدوی امت دعوت میں تھا امت اجابت میں تھا بھائی کوئی مسلمان مسجد میں پیشاب کر سکتا تھوٹ بھی نہیں سکتا لیکن جب پیشاب کیا اور صحابہ کرام نے اس کو مارنا مارنا چاہیے کیا ہو رہا ہے صحابہ کرام چڑھ دوڑے پھر اس کو نکالو مسجد سے نکالو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھیا مسجد عبادت کی جگہ ہے پاکیزہ جگہ ہے آپ پیشاب نہ کیا کیجیے اب اس نے جو پیشاب کیا مسلمان تھا ہندو تھا ہندو تھا تو اس کے ساتھ نرم معاملہ کیا پوری تاریخ مکے کی مدینے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو نرم معاملہ کیا ہے افو کا معاملہ کیا ہے درگزر کا معاملہ کیا ہے میٹھے بول کا معاملہ کیا ہے وہ سب کا سب کس کے لیے امت دعوت کے لیے غیر مسلموں کے لیے دشمنوں کے لیے مکہ مکرمہ میں آپ کے رات کوئی آپ کو کل دھوکہ نہ دے بھائی مرکز کے اندر بیان کرتی نہ کتنا نرم بیان کرتی دیوم کے شیخ الحدیث کو ہم سیرت پاک کے جلسے میں بلائے تھے کتنا نرم بیان کرے مٹھا بیان کرے یہ کیا کہ جی گالیاں ہجڑے کتے کتے کتے سور کتے میں ثابت کرتا ہوں نبی کی سیرت کا یہ حصہ ہے یہ نبی کی شان نظیری ہے اور علماء نہیں چاہتے میرا مدرسہ ہے میں آپ کو کتا کہوں ہجڑا کہوں تو مجھے چندہ کہاں سے ملے گا تو اس لیے میں کیا کرتا ہوں میرے آخا کی چال ایسی تھی میرے آخا کی ڈھال ایسی تھی میرے آخا کے کپڑے ایسے تھے میرے آخا کی آنکھیں ایسی تھیں میرے آخا کی گفتار ایسی تھی میرے آخا کی رفتار ایسی تھی بات بھی ہو گئی اور فائرنگ بھی نہیں ہوئی اور کیا بات کہتے ہیں دیکھو اللہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو کہا حضرت موسا اور حضرت ہارون کیا کہا کہ تم جاؤ فرون کے پاس اور نرم بات کہو سخت بات نہ کہو فرون امت دعوت میں تھا امت اجاوت میں تھا امت دعوت میں تھا ہندو تھا مسلمان تھا سمجھ پوری تاریخ میں یہ جو علماء کہتے ہیں کہ بھائی سختی نہیں کرنا چاہیے سخت بول نہیں بولنا چاہیے اونچے بول بولنا نہیں چاہیے ہمارے مرکز میں نہیں بولتے ہمارے پیر نہیں بولتے ہمارے مرشد نہیں بولتے ہمارا جھنڈا والا نہیں بولتا ہمارا گنڈا والا نہیں یہ غلط بات ایک مثال کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت دعوت کو چھوڑ کر آپ نے نرمی برتی ہو دیکھو امت دعوت کی بات آئی تو آپ نے نرمی برتی کافروں کو کیا کہا فتح مکہ کے موقع پر اظہبو انتم تو جاؤ تم تمام کے تمام آزاد ہو ایک عورت آپ کے راستے کے اندر روزانہ کیچڑ ڈالتی تھی یہودی عورت مشری کا عورت تھی کاٹے ڈالتی تھی آپ جاتے نماز میں ایک دن دیکھا کہ کاٹے نہیں ہیں اور کیچڑ نہیں ہے فرمایا کہ بھئی کیا بات ہے کہتے ہیں کہ نہیں آج وہ عورت بیمار ہو گئی تو ہونا کیا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ بد دعا دیتے ہاتھ اٹھا کر یا اللہ اس عورت کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس بلا لے اس بیماری کو آخری بیماری بنا دے تباہ کر دے برباد کر دے لیکن وہ عورت امت اجابت میں تھی یا امت دعوت میں تھی امت دعوت میں تھی وہ کافرہ تھی وہ غیر مسلمہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر عیادت کرنے کے لیے گئے اب بہن کیا بات ہے روزانہ ہمارا استقبال کانٹوں سے ہوتا تھا کیچڑ سے ہوتا تھا غلازت سے ہوتا تھا آج کیوں نہیں ہمارے راستے میں کاٹے پڑے جہاں تکلیف آئی امت دعوت کی طرف سے عبداللہ ابن ابئی ابن سلول رئیس المنافقین منافق نہیں منافقوں کا باوا منافقوں کا سردار اور آپ جانو کھلے دشمن کے مقابلے میں آستین کا سام خطرناک ہوتا ہے کھلے دشمن سے نمٹ سکتے ہیں بھئی یہ دشمن ہے لیکن ایک آدمی دوست کے بھیس میں دشمنی کرتا ہے منافق مسلمان کے بھیس میں دشمن تھا اتنا بڑا کام کیا امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تہمت لگائی یہی منافقوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر زنا کی تہمت لگائی آپ کی بیوی پر آپ کی بیٹی پر آپ کی ماں پر تہمت لگے پتا لگے گا آپ کو کہ دی پر کیا بیتی ہے لیکن جب انتقال ہوا اور ان کے بیٹے نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ ساری زندگی دشمنی میں گزارا ایمان سے ہٹ کر گزارا اللہ کے نبی ایک مرتبہ یہودی آپ سے قرض آپ نے ان سے قرض لیا تھا وقت سے پہلے آ کر تقاضا کر رہا تھا آپ کو تنگ کر رہا تھا میرے باپ نے اس وقت آپ کو یہودی مشکل سے نجات دی آپ کسی کا احسان باقی نہیں رکھتے آخا آپ کی چادر آپ کی چادر رئیس المنافقین جو عبداللہ ابن عبید نے سلول ہے اس کے کفن کے لیے دیجیے یہ امت دعوت میں تھا امت اجابت میں تھا امت دعوت میں تھا آپ نے چادر دی نماز جنازہ پڑھانے کی کوشش کری پوری مکہ مکرمہ کی مثالیں مدینہ تئی کچھ احباب کو چھوڑ کر اسما نامی ایک عورت تھی دودھ پلاتی عورت کو ایک نابینا صحابی قتل کر دیے حضرت عمیر فرمایا کون ہے میت فینی ادوبی حضرت عمیر گئے اور جا کر اس دودھ پلاتی عورت کو دودھ پلانے کی حالت کے اندر آپ نے اس کو قتل کر دیا کاب ابن اشرف ایک یہودی تھا اس کو آپ نے مروایا اور ارنب نام کی لونڈی تھی مکہ مکرمہ کے اندر ابن حتل اور ارنب کچھ یہ وہ لوگ تھے کہ تمام کو معافی دی یہ کچھ مثالیں چھوڑ کر یہ کچھ مثالیں الگ کر کر یہ لوگ گستاخ رسول تھے ان کا آپریشن ضروری تھا کہ بعض مرتبہ پیر کے اندر پھوڑا ہو جاتا ہے اگر کاٹا نہ جائے سارا جسم خراب ہو جاتا ہے کاب ابن اشرف اسما نام کی عورت اور ابن حتل اور بن نبی مویت بدر کے اندر قید کر کے لایا گیا اور اس کے ہاتھ پیر باندھے گئے تو اس نے کہا میرے ہاتھ پیر کھول کر قتل کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے قتل سے نبی رحمت فرما رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے خوشی دی اللہ اسے جزائے قیر دے جس نے عقبہ بھی نبی مویت کو قتل کیا اس نے نبی کے چہرے پر تھوکا تھا آج داڑھی بنانے والا نبی کے چہرے کو تھوکنے والا ہے آج کوئی اگر ان کو قتل کرے گا گویا نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ان کو قتل کرے گا میرے دشمنوں کو تو گویا اللہ ان کو جزائے قیر دے یہ کچھ مثالیں چھوڑ کر آپ نے ہمیشہ نرم معاملہ کیا آپ نے افو کا در بدر کا معاملہ کیا امت دعوت کے ساتھ کافروں کے ساتھ مشرقوں کے ساتھ معافی کا معاملہ کیا کچھ چیزوں کو چھوڑ کر لیکن امت مستجاب جب ایڈمیشن آپ نے لے لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان شان نظیری انا انارسلا کا شاہدہ وہ مبشرہ وہ نذیرہ ہم نے آپ کو گواہ بنا کر خوشخبری دینے والا بنا کر ڈرانے والا بنا کر اس کو کوئی نہیں بیان کرتا بچنا چاہتے ہیں اس سے بچ کر خان خانے کوئی پنا لے رہا ہے اس سے بچ کر کوئی چندہ دے کر پنا لے رہا ہے اس سے بچ کر کوئی مسجد بنا کر پنا لے رہا ہے اس سے بچ کر کوئی یتیم خانہ بنا کر پنا لے رہا ہے کیوں میں داڑھی مڑو میں جوڑوں کی غلامی کروں میں فلمیں دیکھوں مجھے کون بھی کچھ بھی نہیں بولنا میں شراب پیوں میں شادی کے اندر نندا ناچ ناچوں کوئی کچھ نہیں بولنا یہ بچنے کے لیے بھاگ رہے ہیں یہ دین کے لیے نہیں بھاگ رہے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشہور حدیث ہے میں آخا کے اس سیرت کے خاص مہینے میں ربیع الاول میں آپ کی شان نظیری کو بیان کر کر میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان دائی نظیر والا بنے بشیر والے بہت سارے ہیں آپ نے حدیث سنی جو مسلمان نماز چھوڑ کر جماعت چھوڑ کر اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے یہ نہیں فرمایا کہ وہ نماز چھوڑ دیتا ہے یہ نہیں کہا بلکہ اپنے گھر میں جماعت کو چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے بھائی حدیث ہے نہیں ہے یہ کہ آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے میرے مسلح پر کسی اور کو میں امام بناؤں اور مدین طیبہ کی سارے جنگل کی لکڑیوں کو اکٹھا کروں اس گھر کے اوپر جمع کروں اور اسے آگ لگا دوں لیکن بچوں کو مسجد میں آنا ضروری نہیں ہے بچوں پر جماعت فرض نہیں ہے نابالغوں پر عورتوں پر جمع فرض نہیں ہے آخا نے اگر بچے نہ ہوتے عورتیں نہ ہوتی تو آخا کیا کرتے ان گھروں پر لکڑیاں جمع کر جو لوگ جمع چھوڑ کر گھروں میں ہمیشہ نماز پڑھا کرتے ہیں اس گھر کو آگ لگا دیتے آخا وہاں مسجد میں آ کر پیشاب کرنے والے کو آپ معافی دے رہے ہیں راستے میں کیچڑ ڈالنے والی عورت کانٹے ڈالنے والی عورت بیمار ہو رہی ہے اس کی عادت کو گھر کو جا رہے ہیں وہاں شان بشیری اور جو مسلمان نماز نہیں چھوڑ رہا ہے بلکہ گھر میں پڑ رہا ہے فرماتے ہیں کہ میں اس گھر کو آگ لگا دوں گا اب بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تائف کے پتھر کھا کر تائف کے اندر دعا دینے والے رحمت کی شیر ابھی طالب کے اندر چمڑے بھگو کر کھا کر پتے کھا کر دشمنوں کو دعائیں دینے والے اہل مکہ اور کافرین اور مشرقین کے ظلم و ستم کو سہ کر لا تصریب علیکم اليوم کہنے والے آخر کیا وجہ ہے کہ بے نمازی نہیں بلکہ جماعت چھوڑنے والے کے گھر کو آپ آگ لگا رہے ہیں بتائیے مجھے آپ کہیں اللہ کے نبی آپ تو رحمت اللہ عالمین ہے قرآن میں آپ کو رحمت اللہ عالمین کہا گیا اور ایک حدیث تو سنی ہوگی آپ نے من ترک سلا متعمدن فقط کفر جو جان بوجھ کر نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اب بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے در پر جا رہے خاج ابو طالب کو کہہ رہے عبد المطلب کے گھرانے والوں کو کہہ رہے ہیں عبداللہ ابن ابئی ابن سلول کی مغفرت چاہ رہے ہیں قرآن نے جب کہا ارے نماز جنازہ پڑھانا تو دور کی بات چادر دینا تو دور کی بات استغفر لہم اولا تستغفر لہم ان تستغفر لہم سبعین مرتن فلن یغفر اللہ لہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھانا تو دور کی بات آپ چادر دینا تو دور کی بات ستر مرتبہ اگر آپ ان کے لیے دعا کریں اور دعائیں مغفرت کریں فلن یغفر اللہ لہم اللہ قبول کرنے والا نہیں تو آخا نے کیا کہا اگر اللہ یہ کہتا کہ ستر مرتبہ کہو میں قبول نہیں کرتا ستر پر ایک مرتبہ کہو قبول کر لیتا ہوں تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ستر پر ایک مرتبہ پڑھ کر عبداللہ ابن ابئی ابن سلیم کو جنت میں پہنچا دیتا فکر رئیس المنافقین کو جنت میں پہنچانے کی اور جو مادر ذات مسلمان سلیمان عیسا موسا ابراہیم لوت نام اور نماز نہیں پڑھتا آپ نے فرمایا منترک سلا متعمیر فخت فقط کفر جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ بھیڑ ہو گیا وہ چمار ہو گئے بتائیے یہ کون سی شان رحمت ہے کیا یہ نبی کا غصہ نہیں کیا یہ نبی کا جلال نہیں جو لوگ نبی کی شان رحمت کو بیان کر کر خان کے سائے میں جی کر ہروں کی زندگی مدرسوں کے سائے میں اور پگڑیوں کے سائے میں اور بڑے علماء کے سائے میں جی کر بس کی زندگی گزار رہے ہیں کیا انہوں نے نبی کی بدر والی شان کو نہیں پہچانا کیا انہوں نے نبی کی اوہد والی شان کو نہیں پہچانا کیا انہوں نے نہیں پہچانا کہ نبی جب خطبہ دیتے تھے تو راوی بیان کرتے ہیں کان منظر ہو جائے ایسا نہیں ناک سے بات کرتے ہوں ایسا نہیں کہ داڑی مڈوں کے ساتھ رعایت کرتے ہوں بے نمازیوں سے رعایت کرتے ہوں رنڈی عورتوں کے شوہروں کے ساتھ رعایت کرتے ہو حدیث کے الفاظ ہیں کہان نہ ہو جائش کہ آپ ایک کمانڈر ان چیف کی طرح ایک لشکر کو ڈرانے والے کی طرح آپ بیان کرتے تھے آپ کی انگلی اٹھ کر آسمان کی طرف چلی جاتی تھی آپ کا چہرے انور انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو جاتا تھا یہ نبی کی اچھا مسجد میں آنے والے امت دعوت تھی امت اجابت تھی امت اجابت تھی امت دعوت کے ساتھ تائف کے پتھر کھا کر معاف کیا یہودی عورت نے زہر ملایا کھانے میں معاف کیا رئیس المنافقین کی نماز جنازہ پڑھانے گئے لیکن جمعہ میں پڑھنے جو مسلمان آئے آخر ان کے سامنے آپ کیوں غصہ ہو رہے ہیں کام نہ ہو منظر جیش چھوڑو بھائیوں بزرگوں دوستوں والی زندگی آؤ ایمان کی زندگی میں حرارت کی زندگی میں اور نبی کی شان نظیری کے اس میں کو اپناؤ کام نہ ہو منظر جیش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی جب توریت پڑھ رہے تھے معمولی سا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ اچھا حضرت عمر فاروق جب توریت پڑھیں گے تو کیا اسلام کو ڈاؤن کر دیں گے قرآن کو ڈاؤن کر دیں گے بس ایسے ہی توریت آ گئی آپ نے ایسے ہی اس کو لگا لیا لیکن حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ تھے وہ کہنے لگے اے مح... اے عمر کیا تم نبی کے چہرے کو نہیں دیکھتے کون سا گنا کر دیا بھائی تاریخ میں لہو لہان کر دیا مدینہ طیبہ میں ان ظالموں نے امی جان پر زنا کی تہمت لگائی اور عمر فاروق توریت پڑھیں گے تو کیا نبی کو گالی دیں گے وہ کیا قرآن کو دو نمبر پر اور توریت کو ایک نمبر پر اللہ کی قسم حضرت عمر فاروق کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا لیکن امت اجابت ہیں آپ آپ ایمان قبول کر چکے ہیں آپ مسلمان ہیں نتیجہ کیا ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا عمر کیا تمہارے آخا کے چہرے کو نہیں دیکھتے آخا کے چہرے کو دیکھا راوی بیان کرتے ہیں کہ آخا کا چہرہ حدیث کے الفاظ ہیں انار کے دانوں کی طرح سرخ ہو چکا تھا لال ہو چکا تھا غصے کی وجہ سے کب کپا رہے ہیں پہ آخا اب کہو کوئی آخا سے کہ دین کے اندر نرمی ہے دین کے اندر آسانی ہے کیا عمر کہیں بھاگنے والا تھا اور عمر بھاگ جائے اسلام یتیم ہو جائے گا آخا یتیم ہو جائیں گے نہیں یہ امت اجابت تھی امت اجابت تھی آخا امت اجابت کے ساتھ نرم معاملہ کرنے والے نہیں تم کو نرمی چاہیے جاؤ بھیڑ بن جاؤ جاؤ فرون بن جاؤ جاؤ ابو جہل بن جاؤ جاؤ ادبا بن جاؤ تمہارے ساتھ نرم معاملہ کیا جائے گا داڑیاں مڈاؤ رنڈیاں بناؤ گھر کے اندر ڈش ایٹینا لگاؤ شراب پیو لیکن امت اجابت بنو گے داڑھی رکھنی پڑے گی ایک میدان جنگ میں صحابہ کرام کی سفید درست کر رہے تھے آقا ایک صحابی سب کے اندر آگے پیچھے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو لوگ کہتے ہیں نرم کہنے والے رحمت اللہ شان رحیمی شان کریمی اخلاق کریمانہ کہاں گئے یہ شان رحمت آپ نے نیزا لے کر مارا صحابی کو نیزا لے کر مارا اور کہا کہ سب درست کرو اور جب آپ آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اس وقت کہا کہ لوگوں اب میں ان قریب اللہ سے ملنے والا ہوں اگر میں نے کسی پر کوئی زیادتی کی ہے اور کوئی میں نے معاملہ کیا ہے کسی کو دینا ہے لینا ہے صاف کر لو وہ صحابی اٹھے اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فلاں غزبے کے موقع پر فلاں جنگ کے موقع پر آپ نے مجھے نیزا مارا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو نیزا اور مارو محمد کے بدن پر صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ غصے میں آ گئے آپ نے فرمایا نہیں ان کو بدلہ لینے دو وہ صحابی آئے کہا کہ مارو فرمایا اللہ کے نبی آپ نے جب مجھے مارا تھا جسم پر کپڑا نہیں تھا آپ چادر ہٹائیے ابو بکر چاہ رہے تھے ان کا خون پی لو عمر چاہ رہے تھے ان کی نلی دبا دو خالد ابن ولی چاہ رہے تھے ان کے جسم کی تکا بوٹی کر دو لیکن آخا کا حکم تھا آخا نے چادر ہٹائی وہ صحابی نے اپنے چادر کو نکالا آخا سے چمٹ گئے فرمایا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس جسم پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے میرا ایمان ہے کہ آگ کا جسم جس جسم پر لگے گا جہنم کا دھواں بھی نہیں چھو سکتا آخا آپ سے کون بدلا لے گا تو آپ نے وہاں مارا تھا نہیں مارا تھا دیکھو مسلمان ہو گئے ہو ٹو کا معاملہ پڑھنا ہے پڑھو نہیں پڑھنا ہے کوئی اور دھرم قبول کرو یہ دھوکہ نہ دو کبھی شریعت میں سختی نہیں ہے شریعت میں سخت بول نہیں ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹنی پر بیٹھ کر سفر میں جا رہے تھے سمجھ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چور اور زانی گناہ کرتے ہیں چور چوری کرتا ہے اور زانی زنا کرتا ہے تو وہ ایمان ان سے نکل جاتا ہے اور جب وہ اپنے عمل سے فارغ ہوتے ہیں تو پھر ایمان ان میں لوٹ کر آتا ہے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چور اور زانی یعنی زنا کرنے والے اور چور کیا یہ جنت میں جائیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دخل الجنہ ان زنا و ان سراخا اگرچہ کہ وہ زنا کرے اگرچہ کہ وہ چوری کریں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ جو بھی ایک مرتبہ ایمان کا کلمہ سچے دل سے صدق کے دل سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے وہ ان زنا و ان سراخا زنا بھی کرے چوری بھی کرے آپ نے ایک مرتبہ سمجھایا وہ ان زنا و ان سراخا ہاں بھی زنا بھی کرے چوری بھی کرے وہ صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجھے ہوئے تھے آہا نے ان کے دل کو پاک کیا تھا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ زامی کیسے جنت میں جائے گا چور کیسے جنت میں جائے گا تو چنانچہ پھر دوسری مرتبہ پوچھا ویم زنا و سرا کا زانی اور چور جنت میں آہا نے فرمایا ہاں بھائی اب پھر سمجھ میں نہیں آیا وہ زنا و سرا کا آخا نے فرمایا وہی زنا وہی وہ ہاں بھی زانی اور چور جنت میں جائیں گے اگرچہ وہ اپنے گناہوں کو جہنم میں بھگت کر جائیں وہ دوسری بات لیکن فائنل وہ جنت میں جائیں گے آخر کار جنت میں جائیں گے اب وہ تیسری مرتبہ جب حضرت ابو ذر نے فرمایا آخا غصے میں آ گئے اور فرمایا اللہ رگبی انفیا بھی زر ابو ذر تیری کالود ہو آخا جیسے اخلاق کریمانہ والے بلند اخلاق والے اور آخا کے لیے ایسے مرنے والے مٹنے والے کہ آخا کہیں آنکھ کی دریا میں کود جاؤ تو صحابی کود جائے گا آخا کہیں کہ مسلح سمندر پر بچھا دو یہ بچھا دیں گے آخا کہیں بچوں کو یقین کر دو یہ کرنے والے ان کو یہ الفاظ استعمال کرنا کیا یہ سخت الفاظ نہیں ہے اللہ رقمی انفی ابیزر یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ابو ذر تیری ناک کال ابو آخا ہماری سطح کی نچلی براڈ وے روڈ کی گولی پاڑنے کی گالیاں نہیں دے سکتے آخا امام الانبیاء ہیں آخا کا یہ لفظ کہنا اللہ انفی ابی ذر میرے اللہ کی قسم ایک لاکھ مرتبہ ہمالیہ سر پر پڑے برداشت کر لیا جائے گا لیکن آخا کے اس غصے کو برداشت نہیں کیا جائے گا اور ابو ذر امت دعوت میں تھے امت اجابت میں تھے امت اجابت میں تھے مسلمان تھے اس لیے آپ نے سختی کا معاملہ کیا اور جتنا آپ نے سختی کا معاملہ کیا وہ سب کا سب امت اجابت جو مسلمان تھے ان کے لیے کیا ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں میں رمضان میں سنا ہوگا پہلی سیڑھی پر قدم رکھا آمین دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین تیسری سیڑھی پر قدم رکھا آمین کیا ہوا تباہ ہو جائے وہ آدمی جو جس کے سامنے میرا نام پیش کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے اب یہ درود پڑنے والا امت دعوت ہے امت اجابت ہے امت اجاوت ہے مسلمان ہے تو آپ نے اس کو بد دعا دی تائف کے پتھر کھا کر بد دعا نہیں دی اس لیے کہ وہ امت دعوت تھے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا جس کے ماں باپ زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو اور ان سے وہ مغفرت کا پروانہ مغفرت کا پروانہ کون حاصل کرتا ہے ہندو مسلمان مسلمان تو آپ نے کہا وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا فرمایا آمین کہا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مغفرت کا پروانہ حاصل نہ کیا وہ تباہ ہو جائے برباد ہو جائے اللہ کے نبی مکر مکرمہ میں دعا دی آپ نے جس نے شاعر کہا کاہن کہا مجنون کہا عبداللہ ابن ابن ابئی ابن سلول کی جنازہ پڑھانے گئے کفن کے لیے چادر دی اور قرآن نے کہا ستر مرتبہ تو آپ نے کہا اگر قرآن سو مرتبہ کہتا تو کہتا اور مسلمان کے لیے کہہ رہے تباہ ہو جائے برباد ہو جائے کون کون سی مثال دوں میں بقرعید میں جاؤ ملم یوزہی فلاح یوقر بننا مسلمانہ یہ شان نظیری ہے نبی کی کہ جو قربانی کا ارادہ نہ رکھے خبردار ہمارے عیدگاہ کے اندر نہ آئے بدوی مسجد میں پیشاب کرتا ہے سینے سے لگاتے ہیں اور مسلمان قربانی نہ دیتا ہے لات بھر کر عیدگاہ سے نکالتے ہیں جنازہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ ابن عبی ابن سلول کی جنازہ پڑھانے کے لیے جا رہے تھے حضرت عمر فاروق نے چادر پکڑا کھینچا پھر پکڑا پھر کھینچا روایت میں آتا ہے کہ تین مرتبہ آپ نے کیا رکے نہیں آپ لیکن وہ کون تھا عبداللہ ابن عبی ابن سلول امت دعوت تھا غیر مسلم تھا اور یہ امت اجابت جنازہ آتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا آپ فرماتے کہ مرنے والے پر قرض باقی ہے اگر اتنا ہے کہ مسلمانوں کے بیت المال سے دیا جاتا وہ قرض تو آپ بیت المال کے انچارج آفیسر کو کہتے کہ بھئی اس کا قرض ادا کر دو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادا کر دوں گا کل اور اگر قرض اتنا ہے کہ اس کو ادا نہیں کیا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تم کا کوئی آدمی اس کی نماز جنازہ پڑھا لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ اے آقا آپ تو رئیس المنافقین کی جنازہ پڑھانے چلے گئے تھے اس کا تو صرف قرض ہے یہ نمازی بھی ہے یہ حاجی بھی ہے یہ داڑھی والا بھی ہے اس کی عورت پردہ دار بھی ہے اس کے گھر میں ٹی وی بھی نہیں چلتا گانے بھی نہیں چلتے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نظیر بنا کر بھیجا گیا سمجھ رہے گا کون کون سی مثال دوں میں کون کون سی مثال دوں آپ کو یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ جو نماز کو چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے معمولی بات ہے معمولی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ہری سن علی رعوف الرحیم رحیم کہ آپ ہرس کرنے والے آپ کا بس چلتا ابو جہل کو پکڑ کر جنت میں لے جاتے ابو طالب کو آخری دم تک آپ اصرار کر رہے تھے چچا جان چچا جان ایک مرتبہ ایک مرتبہ ایک مرتبہ میرے کان میں کلمہ پڑھ دو لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ارے جو آقا ابو جہل کے گھر پر ستر مرتبہ کمو بیچ گئے کٹا ایک نمبر کا دشمن جو آقا ابو لہب کی جو ہے دعائیں کیا کرتے تھے جو آقا یہ چاہتے تھے کہ پوری دنیا کے لوگ جنت میں آ جائیں آپ پر ایمان لانے والا آپ کو چاہنے والا آپ کے نام پر لوبان سلگانے والا اگر نماز چھوڑ دیا تو آپ نے کیا فرمایا من ترک سلا متعمدن فقط کفر جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو چکا یہ الگ بات ہے کہ آگے کے علماء نے کہا کہ اعتقادن یعنی اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ نماز چھوڑنے سے جو نماز ایمان کا حصہ نہیں ہے قرآن میں نہیں ہے یہ علماء نے کہا وہ علماء جانے وہ جانے لیکن حدیث کے الفاظ کیا ہیں من ترک سلا کا متعمدن فقط کفر جس نے نماز کو جان بوجھ کر یہ گالی نہیں ہے میں موزن صاحب ہیں متولی صاحب رے تو بھیڑ کو بولے گالی نہیں کیا وہ رحمت اللہ عالمی تاریخ کے پتھر کھا کر دعائیں دینے والا وہ رحمت اللہ عالمین مکہ مکرمہ کی ظلم کی چکی کے اندر پس کر لا تشریف علیکم کو کہنے والا وہ رحمت اللہ عالمین رئیس المنافقین کے لیے دعائیں مغفرت کرنے والا وہ رحمت اللہ عالمین ابو جہل کے در پر جانے والا ایک مسلمان کو کہتا ہے تو دھیڑ ہو گیا اب بھی کہو گے کہ نرم چاہیے میٹھا چاہیے وہ سخت نہیں بولتا وہ اگر ارے قرآن کی طرف آؤ قرآن کی طرف آؤ جو مسلمان دین کی بات سمجھ کر انسمجھا کر دیتا ہے داڑھی کی بات آئی لباس کی بات آئی سوت کی بات آئی معاملات کی صفائی کی بات آئی اور پردے کی بات آئی اس کے بغیر جمعہ نہیں ہوتا لیکن سن کر عمل نہیں کرتا حق جانتا ہے عمل نہیں کرتا اس کو قرآن کیا کہتا ہے لہم قلوب اللہ یب کہوں وہ دل رکھتے ہیں سمجھتے نہیں ب لہم وہ آنکھ رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں آزان لا اسمعون نا کان رکھتے ہیں سنتے نہیں اب قرآن کیا کہتا ہے الائی کا کل ان آم یہ چار پیر والے جانور کی طرح ہیں چار پیر آپ کے علاقے میں کتے کے ہوتے نہیں ہوتے سور کے ہوتے نہیں یہ کس کے باپ کا کلام ہے یہ جو کہتے ہو کیا نبی نے کتا کہا کیا نبی نے سور کہا نبی پر جو قرآن اترا وہ کہہ رہا ہے قرآن لہم کلو ملائب یب نہ کہ دل ہے سمجھتے نہیں آنکھ ہے دیکھتے نہیں کان ہے کہ سنتے نہیں الائی کا کل انعام یہ چار پیر کے جانور کی طرح ہیں گدے کے چار پیر ہیں نہیں ہیں سور کے چار پاؤں ہیں نہیں ہیں کتے کے چار پاؤں ہیں نہیں ہیں تو کیا کہتا ہے آگے الائی کا کل انعام داڑی مڈے بے نمازی عورتوں کو رنڈی بنانے والے گھروں کے اندر گانا بجانے والے دیر کے بعد سور کا پیشاب پی کر آنے والے کتے کا پاخانہ کھا کر آنے والے اور ہجڑوں کی زندگی گزارنے والے ہجڑوں کے لیے خوشخبری ہے سینسس چل رہا نہیں سینسس کے اندر گورنمنٹ نے کہا اب تک جو گنتی ہوتی تھی مردم شماری وہ مردوں کی عورتوں کی ہوتی تھی اللہ کا بڑا فضل ہے داڑھی منڈو کہ اب ہجڑوں کی بھی گنتی ہو رہی ہے ہجڑے دو قسم کے ہیں میں نے آپ کو پہلے بیان کیا ایک خاندانی جڑا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے اللہ مجھے مرد بنایا میرے پیدا ہونے میں میرے مرد ہونے میں میرا کوئی دخل نہیں اللہ چاہتا مجھے عورت بنا سکتا تھا عورت جو بنی اس کے عورت بننے میں اس کا کوئی دخل نہیں یہ وہ لیمئی اناسا وہ یا وہ لیمئی ایشاؤ ذکور اللہ جسے چاہے مرد اور جسے چاہے عورت بناتا ہے اور اگر اللہ ہجڑا بنا دے مخنص شریعت میں اس کے احکامات ہیں فقہ کی کتابوں میں اس کے اس کا کوئی قصور نہیں وہ اللہ کی مخلوق ہے میں اللہ کی مخلوق مرد اللہ کی مخلوق عورت اللہ کی مخلوق ہجڑا اللہ کی مخلوق حکومت تیرا بھلا ہو کہ سینسس میں اور بردم شماری میں اب ہجڑوں کی گنتی ہوگی اب داڑھی مڑے تم شکریانہ نماز ادا کرو یہ جو ربا کے سامنے جا کر یہ جو ربا کا تم طواف کرو ودھان سبھا کا طواف کرو کہ الحمدللہ اب کے سینسس میں ہمارا بھی شمار ہونے لگا اس لیے وہ ہجڑا اللہ کا بنایا ہوا اور یہ ہجڑا تو پاس بلیٹ کا بنایا ہوا یہ ہجڑا سوا روپے کا بنایا ہوا جب ان ہجڑوں کی گنتی ہو رہی ہے اللہ کا کرم ہے کہ ماشاءاللہ اللہ یہ جو ربا کی حکومت نے تمہیں مر تسلیم کر لیا اب یہ خشکشی داڑھی رکھنے والے بچ نہ جائیں یہ بھی ایک نمبر کے ہجڑے داڑھی وہ جس کو نمی نے حق بیان کی داڑھی وہ جسے لاکھ صحابہ نے رکھی داڑھی وہ جسے چار سلسلوں کے اولیاء نے رکھی داڑھی وہ جسے چار اماموں نے حق بیان کی ظہر کی چار رکعت میں تین رکعت پڑھا دو ہوگی فجر کی دو رکعت میں ایک رکعت پڑھا دو تو داڑھی ایک مشت ہے تو ایک مشت یہ ظہر کی چار رکعت ہے اگر اس کو کوئی کاٹے گا وہ تین رکعت ہو جائے گی تو تین رکعت ظہر کی قبول نہیں تو داڑھی ایک مشت سے کم قبول نہیں اب یہ کتے سے بدتر ہوا نہیں ہوا یہ ہجڑا ہوا نہیں ہوا آپ کوئی یہ نبی بول کو ہی کہ جی قرآن ایسا بولیا قرآن بھی بولیا قرآن کو نازل کرنے والا بھی بولیا لہم قلوب لا يفقهون بها ولہم آئین لا یب بها ولہم آذان لا لایسما ہونا کہ دل ہے سمجھتے نہیں آنکھ ہے دیکھتے نہیں کان ہے سنتے نہیں الائی کا کل انعام یہ چار پیر والے جانور کی طرح ہیں یہ کتے کے چار پیر سور کے چار پیر گدھے کے چار پیر ہیں نہیں قرآن نے نام نہیں لیا کہا کہ چار پیر بلکہ کہا اللہ اکبر کتے کو ہڈی ڈالو ساری زندگی دم ہلا کر مالک کی وفاداری کرتا گھر کو آگ لگ جاتی ہے مالک کو جان پر بند آتی ہے کتا اپنے آپ کو خطرے میں ڈال کر مالک کی جان بچاتا ہے بچاتا نہیں بچاتا گھوڑے کو دانا ڈالو آپ میدان جنگ میں اتارو یہ نہیں کہتا میری جورو کا میں غلام ہوں میری جورو بیوہ ہو جائے گی میرے بچوں کو حدیث پلاتا ہوں میں کیٹ بریج کھلاتا ہوں مجھے دیکھے بغیر میری بچی سوتی نہیں میں کیسا جماعت میں جاؤں میں کیسا حج میں جاؤں میں کیسا اللہ کے راستے میں جاؤں وہ نہیں کہتا گھوڑا والعادیاتی فل موریاتی خدا فل مغیراتی صبح فاسر نہ بھی نقا فوسطنا بھی جمع اللہ نے ان کے رگڑ کی قسم کھائی ان کی چنگاریوں کی قسم کھائی اور کہا کہ مجاہد جس گھوڑے پر تو بیٹھ کر جاتا ہے اس گھوڑے کی لیڈ بھی تجھے قیامت کے دن جنت میں پہنچائے گی یہ ہے وفادار گھوڑا جس کا ذکر اللہ نے کیا الائی کا کلا نام یہ چوپائے نانا بلہم ازل یہ کتے سے بھی بدتر یہ سور سے بھی بدتر یہ گدھے سے بھی بدتر ہے یہ قرآن نے کہا یہ قرآن نے کہا اب یہ قرآن کی زبان ہم استعمال کر رہے ہیں اب اگر کوئی کہے نرم وہ نرم تو شیب ابھی طالب والوں کے لیے وہ تائب کے لیے ابو جہل کے لیے ابو لہب کے لیے اتبا کے لیے بن ابی مویت کے لیے نرم ہے تم بنو ابو جہل ہم نرم زبان استعمال کریں گے خشخشی داڑھی رکھنے والا ابو جہل نہیں ہے امت اجابت میں ہے وہ امت دعوت میں نہیں ہے وہ اگر طائب کا ہوتا تو ہم نرم زبان استعمال کرتے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی اسکول میں داخلے کے بعد کبھی نرم زبان استعمال نہیں کی لاٹھی سب زبان حضرت عمر فاروق پڑھ رہے تھے آپ کا چہرے انور سرخ ہو گیا میں کہتا ہوں کہ ہمارے پیر کو گالی دینے سے ہمارے استاد کو ہمارے امام کو ہمارے مکتب فکر کو ہمارے مدرسے کو گالی دینے سے جو غصہ آتا ہے وہ غصہ آخا کی سیرت کے تعلق سے کیوں نہیں آتا دین کے تعلق یہ چیز پہ میں یہ نہیں کہتا کہ خانخواہ کی لین چھوڑ دو مکتب فکر چھوڑ دو جماعت چھوڑ دو مدرسے کی لین چھوڑ دو سب پکڑو اس کے بغیر آخا نہیں مل سکتے حدیث محدثوں کے بغیر نہیں مل سکتی فقہ مسائل فقہا کے بغیر نہیں مل سکتا تصوف چار سلسلوں کے بغیر نہیں مل سکتا قرآن مفسروں کے بغیر نہیں مل سکتا علم دین مدارس کے بغیر نہیں مل سکتا لیکن اس مدرسے کی پوجا نہ کرو اس مدرسے کو وسیلہ بناؤ دار ارقم اور صفا کے چبوترے تک پہنچنے کا یہ بات میری سمجھنے کی کوشش کرو اب نتیجہ یہ ہوا ہم مدرسوں کو مسجدوں کو مولویوں کو پگڑیوں کو تزوی کے دانوں کو جھنڈوں کو لے کر بیٹھ گئے یہود و نصارہ اسلام پر جیسے چاہے ٹوٹ کر پڑ رہے بارہ ربیع الاول آخا کی وفات کا دن انہوں نے اسے عید کا دن دیا سب بنا رہے تبلیغی بھی جماعت اسلام عید عید کہہ کر بنا رہے ہیں کیوں ہم نے مکتب فکر کو پکڑ لیا ہم نے اسلام کو نہیں پکڑا اسلام پر چاروں طرف سے حملے مکہ فکر پر حملہ کرے ہر کوئی اٹھتا ہے اسلام پر حملہ کرے کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں یہ ربیع الاول کا مہینہ آخا سے اپنے تعلق کو ایسا مضبوط بنائیں ایسا مضبوط بنائیں کہ وقت پڑنے پر اپنے پیر کی پگڑی بھی قربان کر دیں وقت پڑنے پر اپنے مکتبے فکر وقت پڑنے پر اپنی آل اولاد وقت پڑنے پر اپنا خاندان قبیلہ تب آخا ہمارے خون کے پترے پترے میں ایسا بسے کہ ہمارا اوڑھنا ہمارا بچھونا ہمارا کہنا ہمارا سننا ہمارا ظاہر ہمارا باطن ہماری جلوت ہماری خلوت اور سب کچھ آخا کے طریقے پر ہو تو پھر آہا کا ایک چھوٹا چھوٹا بول ہمارے مسائب کو حل کرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں تھا کہ یہ آج کل ہارٹ اٹیک کی جو بیماری ہے یہ دل کی بیماری عام ہے اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر سچی محبت کے ساتھ مکتب فکر مسلک اور جماعت فرقہ بندی ان چیزوں سے ہٹ کر صحیح معنوں اللہ صلی صلی محمد والا علی محمد ہم کہیں لگ رہا ہو کہ آقا میرے سامنے تشریف فرماؤ تصور کی دنیا میں ہم اسی لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا السلام علیہ کا ایوہن نبیوں میں اگر کوئی نبی کا تصور کرتا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے حضرت کے عشق رسول کے کو سامنے رکھ کر مسئلے کو سمجھیں اب بریلوی لوگوں نے غیر مخلدوں نے کیا کہا کہ حضرت تھانوی نے فرمایا کہ نماز میں شرمگاہ کا خیال آ جائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی لیکن السلام علیہ کا ایوہن نبی کہہ کر نبی کا تصور آ جائے نماز فاسد ہو جاتی ہے اس لیے کہ نماز میں اگر عورت کا خیال آئے شرمگاہ کا کتنا گیا گزرا انسان ہوگا تو اللہ اور حضرت کے پاس جا کر کہے گا امام صاحب کے پاس جا کر مولانا صاحب پیرو مرشد حضرت دعا کرو نماز کے اندر گندے گندے خیالات بولتا نہیں بولتا لیکن اگر آخا کا تصور آئے گا تو آخا کے جمال آخا کے جلال آخا کا حسن آخا کی خوبصورتی آخا کی رفتار گفتار وہ اتنا کھوئے گا کہ نماز اللہ کی ہونے کے بجائے نماز نبی کی ہو جائے گی اب تقبیر تحریمہ میں کیا کہا تھا دو رکعت نماز پڑھتا ہوں واسطے محمد کے یا واسطے اللہ کے اللہ کے اب ایوہن نبی کہہ کر نبی کے عشق میں گم ہو جائے گا تو اللہ کو چھوڑ دے گا اللہ کو چھوڑ دے گا نماز میں تو قبلہ بدل جائے گا اور قبلہ بدلے گا دل کا تو نماز ٹوٹ جائے گی یہ مومن کی عشق کی شانتی اس لیے حضرت نے منع کیا عام حالتوں میں صلی اللہ علیہ وسلم محمد کہیں ہمارے منہ میں مٹھاس گولے ہم درود پڑھیں آہا کا تصور ہو ہم جو ہے سلاد پڑھیں سلام پڑھیں لگے ہم نبی کے روزے کے سامنے ادب سے کھڑے ہوں ایسی محبت کے اندر اگر ایک چھوٹی سی دعا ہے اگر ہم اس کو پڑھ لیں انشاءاللہ اللہ دل کی بیماریاں نہیں آئیں گی بالکل چھوٹی دعا اور میرے خیال میں جس کا میموری پاور کمزور ہے اور قوت حافظہ کمزور ہے وہ بھی اس کو پڑھ سکے گا اللہ انی امنی اس کا یہ تو وہ ہے کہ آپ مسجد سے نکلتے وقت بھی پڑھتے ہیں من فضلی تو یہاں تک کی دعا تو یاد ہے اللہ انی اِن اسلو کا اس کے بعد ایک چھوٹا لفظ ہے کل بن سلیما بس اس دعا کا بل اگر کوئی زیادہ کرتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے نہ روحانی بیماری یعنی لوگوں کو وسوسے کی بیماری وضو کرنے کے بعد میرا وضو ہوا کہ نہیں ہوا استنجا کرنے کے بعد کیا پیشاب کے قطرے میرے کپڑے کو لگ گئے کیا یہ وسوسوں کی بیماری چار رکعت نماز پڑھ کر میں تین پڑیا کی پانچ پڑیا کی یہ روحانی اور ہارٹ اٹیک کی بیماری یہ دعا اللہ انی اسلو کا قلبن سلیما بیس سیکنڈ کی دعا اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے درود پاک کے ساتھ پڑھیں گے اور یقین بنائیے سب سے پہلے یقین بنائیے آقا کی محبت میں اتنا ڈوب چاہیے اور اتنا ڈوب چاہیے کہ انشاءاللہ سب کچھ ہو سکتا ہے آقا کی بات غلط نہیں ہو سکتی اللہ کا کلبن سلیما اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں سلامتی والے قلب کا قلب سلیم کا یہ وہ دعا ہے ہارٹ اٹیک کی بیماری انشاءاللہ نہیں آتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اچانک مرنے سے ہارٹ اٹیک میں آدمی اچانک مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وسیعت نہیں کر پاتا اور وہ چاہتا ہے وضو کر کے مروں تلاوت کر کے مروں سجدے میں جا کر مروں اور اپنی آل اولاد کو کچھ نصیحت کر کے مروں ابھی بیٹھا بیٹھا مر گیا بیوی کو کچھ نہیں کہہ پایا قرض کے بارے میں کچھ نہیں کہہ پایا ایسی موت سے نبی نے پنا ہے اور اس سے بچنے کے لیے اللہ انی اسلو کا البن سلیما اور ایک چیز ہے کہ جو آج کل چل رہی ہے ڈائٹنگ یعنی اپنے پیٹ کو گلانا اور اس کے لیے لاکھوں روپے کے انسٹرومینٹ خریدے جاتے ہیں تاکہ ایکسرسائز کیا جائے میں آپ کو اسی ہمارے مسجد کی مسلی ہیں انہوں نے اس سنت پر عمل کیا اور پریکٹیکل اگر آپ کی ملاقات ہم سے انفرادی طور پر ہونے والی ہے تو عملی طور پر ہم ان کو بتا سکتے ہیں اس سنت پر انہوں نے عمل کیا اور ڈیٹنگ سے جو چیز حاصل ہوتی ہے اس میں انسان کے وٹامنس پر جاتے ہیں لیکن نبی نے ایک مصنون سنت کا ڈیٹنگ کا طریقہ بتایا وہ انشاءاللہ اس طریقے کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان نظیری کی شان ہے اس عنوان کے ساتھ اگلی جمعہ حاضر خدمت ہوں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بزدلی سے ہماری حفاظت فرمائے اور فاتحانہ اور غازیانہ اور مجاہدانہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین واغدان الحمد للہ ربینان